Rahman Mona at a of 11,000 pounds. مونا ڈارڈ پلیز اب دعا میں شامل ہو جائیں دعا میں یہ بھی دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آسا بیگم کی روح کو بھی ہمارے اس خوشی کی تقریب میں شامل کر لے اور ان کو یہ تسکین پہنچے کہ میں نے اور میری بچیوں نے اور ساری یہ باتیں ان کی عوالت حق ادا کر دیا اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ